حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین بٹائی پر دیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں ان کو معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بیان کرتے ہیں چنانچہ وہ ان کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے کرائے سے منع فرماتے تھے اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یہ کام چھوڑ دیا پھر جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا عبید اللہ بن عمر کثیر بن فرقت اور جویریہ بن اسما نے ایوب کی موافقت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو بیالیس